حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے پر گواہ بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے پوری اولاد کو ایسے تحفے دیے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے بھی واپس کر سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو سات